جوانیاں لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے اب رہا کے ہاتھیوں کو مار کے بھگائیں گے جوانیاں لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے جوانیاں لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے اب رہا کے ہاتھیوں کو مار کے بھگائیں گے اب رہا کے ہاتھیوں کو مار کے بھگائیں گے اب رہا کے ہاتھیوں کو مار کے بھگائیں گے ہار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے جوانیاں لوٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے انڈیا میں بھی گھر گرے خدا رحمان کے انڈیا میں بھی گھر گرے کے حکمران کے ایسے ہی ہے شوق اس وطن کے حکمران کے ایسے ہی ہے شوق اس وطن کے کے حکمران ایسے ہی ہے شوق اس وطن کے حکمران کے جوانیاں لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے اب رہا بھی خانہ خدا گرانے آیا تھا اب رہا بھی خانہ خدا گرانے آیا تھا یاد ہوگا پنچھیوں نے کیا سبق پڑھایا تھا یاد ہوگا سبق پڑھایا تھا یاد ہوگا پنچھیوں نے کیا سبق پڑھایا تھا یاد ہوگا پنچھیوں نے کیا سبق پڑھایا تھا جوانیاں لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے مسجدوں کو توڑو گے تو ملک ٹوٹ جائے گا مسجدوں کو توڑو گے تو ملک ٹوٹ جائے گا وطن بھی ٹوٹ جائے گا خدا بھی روٹ جائے گا وطن بھی ٹوٹ جائے گا خدا بھی روٹ جائے گا وطن بھی ٹوٹ جائے گا خدا بھی روٹ جائے گا جوانیاں لوٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے جوانیاں لوٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے مار کے گے گے مار کے بھگائیں گے طالبات حفصہ للبنات تم عظیم ہو طالبات حفصہ للبنات تم عظیم ہو ڈٹی رہو کہ واللہ پر صراط مستقیم ہو ڈٹی رہو کہ واللہ برسرات مستقیم ہو ڈٹی رہو کہ واللہ برسرات مستقیم ہو جوانیاں لوٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے جوانیاں لوٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بگائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بگائیں گے ابراہ کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے افسل البنات سے دو حق کی ہے صدا اٹھی افسل البنات سے دو حق کی ہے صدا اٹھی یہودی یہودیت کی ٹاؤٹ قوم بھی ہے تل ملا اٹھی یہودیت کی ٹاؤٹ قوم بھی ہے تل ملا اٹھی یہودیت کی ہے تلملا اٹھی لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے جوانیاں لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے اب رہا کے ساتھیوں